السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق number one three two one ماں باپ کے لیے روزانہ استغفار کیجئے اس کی وجہ سے ان کا درجہ وہاں بڑھتا رہتا ہے اب حدیث سنیے مسند احمد میں صحیح حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے نیک بندے کا درجہ جنت میں اچانک بڑھاتا ہے وہ دریافت کرتا ہے کہ میرے پیارے اللہ یہ میرا درجہ کیسے بڑھ گیا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا یہ تین مرتبہ کہتا ہوں تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا اس بنا پر میں نے تیرا درجہ بڑھا دیا اس حدیث کی اسناد بالکل صحیح ہے اسی طریقے سے مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ ابن آدم کے مرتے ہی اس کے اعمال موقوف ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل کہ وہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچاتے رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر تین نمبر دو علم دین جس سے نفع پہنچتا رہے <clears throat> نمبر تین نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعائے خیر کرتی رہے اس لیے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم نیکوں میں شمار بھی ہوں حدیث میں آتا ہے ماں باپ کے لیے نیک اولاد ہی دعا کرے گی جو گار ہوگا اس کو ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق ہی نہیں ملے گی یہ کتابوں میں لکھا ہے اولد الص اس لیے اب ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو ان کا درجہ بڑھے گا ان کے گناہ معاف ہوں گے اس لیے اس کا بہت اہتمام کیجیے اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بہ پڑھنے کا اہتمام کیجیے یہ حدیث عمل اليوم واللیلہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سو مرتبہ سبحان اللہ العظیم ہی پڑھے گا تو پڑھنے والے کے ایک لاکھ گنا معاف ہوں گے اور اس کے ماں باپ کے بارہ بارہ ہزار گنا معاف ہوں گے ہاں، اور معاف ہوتے ہوتے جب یعنی گنا معاف ہو گئے اب جو ہے استغفار کریں گے ہم تو ان کا درجہ بڑھتا جائے گا ان کی ڈگری بڑھتی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا اب تمہارا یہ درجہ تمہارا یہ درجہ روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اب آج تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مسلمان دنیا سے اسلام کے حالت میں رخصت ہو گئے ہوں ان کو جو ہے ثواب پہنچا دیجئے اور پڑھیے میرے ساتھ رب ہم ہوما کما رب نی صغیرا رب ہم ہوما کما نی صغیرا یہ میں نے قرآن شریف کی آیت تھوڑا سا رب یعنی کماربیانی سگارا بھی آ سکتا ہے وہ بھی جملہ بھی آ سکتا ہے چونکہ میں قرآن کی آیت نہیں پڑھوا رہا ہوں میں دعا دعا کروا رہا ہوں آپ کے لیے کہ اللہ میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا اللہ تعالی ماں باپ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے ماں باپ کے درجے بڑھائیے ماں باپ کے درجے بڑھائیے ماں باپ کے درجے بڑھائیے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کرے زندہ ہو تو بھی مغفرت کرے دنیا سے چلے گئے ہو تو بھی مغفرت کرے اور ان کی قدر کرنے کے عطا فرمائے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین